حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے اور انہوں نے خطاب کیا تو لوگوں کو ان کے اسلوب خطاب و بیان پر بڑا تعجب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار سات